دل فقرا الدین اخصرو تھی سبیر اللہ یہ صدقہ جو تم دیتے ہو یہ حق ہے ان لوگوں کا افسرو جو روک لیے گئے ہیں اللہ کے رستے میں جو رکے ہوئے ہیں روک لیے گئے ہیں محصور ہیں لا گر بن فی الحال وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے یا الجاہل اغنیا ناواقف نا واقف لوگ انہیں غنی سمجھتے ہیں مینت تعفف ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے سوال سے بچنے کی وجہ سے ہوں آپ انہیں پہچانتے ہیں ان کے چہروں سے لا یس الحافا وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانتے من خیر فإن اللہ علیم تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے کام کی چیزوں میں سے یا مال میں سے فعین اللہ علیم تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والے ہیں اسے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ خیرات صدقات ان لوگوں کو دیے جائیں جو دین کے کاموں کی وجہ سے رکے ہوئے ہوں ائی الجہادی جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد کے لیے روک رکھا ہے بعض علماء کہتے ہیں نزلت فی اہل صفا یہ اہل صفا کے بارے میں ہے وہ اربا آ وہ چار سو صحابہ تھے من المہاجرین یہ مہاجرین میں سے چار سو تھے حرساد القرآن وروجی معاذ کرایا حضور پاک نے ان کو وہاں بٹھایا ہوا تھا تاکہ دین کا علم سیکھیں گے اور جب کسی غزلے یا سریے میں بھیجنے کی ضرورت ہوگی تو بھیجیں گے تو فرمایا ایسے کچھ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں جہاد کے لیے یا علم کے لیے وقت کر دی ہوں اور انہیں کمانے کے لیے چلنے پھرنے کی فرصت نہ ہوتی ہو تو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان کے لیے تم اپنا مال خرچ کرو حضرت سعید ابن نے جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد کے زخمی ہیں جہاد کا زخمی بہت مظلوم ہوتا ہے اور اکثر جو لوگ جہاد میں زخمی ہوئے ہیں وہ گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں مسلمانوں کی مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے میں نے اکثر دیکھے ہیں اللہ معاف فرمائے جن کی ٹانگیں کٹ گئیں ہاتھ کٹ گئیں لوگوں نے زیادہ خیال نہیں کیا درد بہت ہوا کوئی نشے میں پڑ گیا کوئی بھیک مانگنے پہ پڑ گیا مسلمانوں نے ان کی دل جوئی نہیں کی جس کی وجہ سے ان کو سب اللہ پاک نے قرآن میں ان کے غم کو بانٹا ہے کہ واقعی وہ بہت غمگین ہوتے ہیں شیر جو میدان میں لڑنے کا عادی ہو ہر وقت ٹکرانے کا عادی ہو ہر وقت مرضی سے گھومتا ہو ایک دم بےچارا بند گیا ٹانگ کٹ گئی ہاتھ کٹ گیا معذور ہے خود پیشاب کے لیے نہیں جا سکتا تو ایسے آدمی پر تم مال زیادہ سے زیادہ خرچ کرو تاکہ اس میں جو احساس معرومی پیدا ہو گیا وہ ختم ہو جائے تو حضرت سعید ابن جبیر جو بڑے تابعی گزرے ہیں ان کی تفسیر صاحب روح المعانی نے نقل کی ہے نمبر تین وہ لوگ جو کفار کے خوف سے چل پھر نہیں سکتے جن کا معاشی بائی کر لیا گیا ہو جیسے حضور اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو روک لیا تھا وہاں شاب ابی طالب نے کہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے یا کسی مسلمان کو ایسا نظر بند کر دیا کہ وہ باہر کمانے کے لیے نہیں جا سکتا یا جیسے طالبان پر اقتصادی پابندی لگا دی تھی کہ یہ نہ باہر اپنا سامان بیچ سکتے ہیں نہ منگا سکتے ہیں نہ کسی اور ملک جا سکتے ہیں تو وہ بھی اس آیت کا مزداق بنتے ہیں اللہ پاک کو پتا ہے کہ کافر ہمیشہ مسلمانوں کو اقتصادی طور سے مخلوج کرتے رہتے ہیں تو جب کچھ مسلمان بےچارے گھیرے میں آ جائیں باقی لوگوں کو چاہیے کہ خود پہنچ پہنچ کے ان تک کھانا روٹی پہنچائے ان کے لیے تکلیف اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ایسے پھنسے ہوئے ہوں گے تو ہر آدمی کو فکر ہو کہ جیسے میرے بچے گھر میں کھا رہے ہیں اسی طرح کہیں یہ اللہ کے رستے کے مجاہد یا اللہ کے رستے کے شہر کہیں بھوکے نہ ہو خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان تک پہنچائیں ان کی مدد کریں اور ان کے پاس لے کر جائیں نمبر چار اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہاد میں جانا چاہتے ہیں بےچاروں کے پاس خرچہ نہیں ہوتا روفی سبیل اللہ یعنی ان سبیل اللہ اللہ کے رستے سے بےچارے روک لیے گئے جانا چاہتے ہیں پیسے نہیں ہیں رو رہے ہیں تو کہا کہ ان کو تم اپنا صدقہ خیرات دو تاکہ وہ جا کے لڑ سکے تم اپنی بندوق اس کو دے دو اپنی گن اسے دے دو اپنی گولیاں اسے دے دو تم بھی اجل میں شریک ہو جاؤ گے پانچواں جو لوگ علم طلب علم کے اندر مشغول ہو جیسے مدارس کے طلبا وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی اپنے صدقات دے سکتے ہو یہ بھی اس آیت سے نکلتا ہے کہ پانچ میں نے تشریح مختصر طور پہ یاد کر دی ہیں